نہ میں اجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی تو میری نظر میں کافر میں تیری نظر میں کافر تیرا دین نفس شماری میرا دین نفس گدازی دو عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیب خدا کم والے دو عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیب خدا کم والے تمہاری کتاب اور دی آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے بنائے گئے وہ رفیع المراتب قدم بوس ان کے ہی عرض و سما ہے اگر وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود دو عالم وہی مرتضی ہیں قدم پڑ گئے جب جہاں میں تمہارے تو برکت قدر کھل گیا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کم کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے ادھر فرش نازاں ادھر عرش کہ میں افضل الانبیاء ہیں فرشتے کھڑے ہر طرف صف بصف ہیں ملاقات رب کو چلے مصطفیٰ ہیں نہ جانا کسی نے نہ جانے گا کوئی مقامی معلّہ تیرا کم لیوالے دو عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیب خدا کم لیوالے تمہاری کتاب اور آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے صحاب کرم اور مقام اجابت مقام دعا ہے مدینے کی گلیاں بشارت ہو بیمار چلو تم کہ دار و شفا ہے مدینے کی گلیاں فضل سے ہمیں اپنے پہنچا دے رب ہماری دوا ہے مدینے کی گلیاں دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کم لی والے کہ تم ہو حبیب بے خدا کم لی والے تمہاری کتاب اور دی آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے تمام انبیاء آپ کے مقتدی ہیں امامت تیرا مرتبہ کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے تیری برکت نقش پا کملی والے یہاں پر تیرا مرتبہ کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کم والے کہ تم ہو حبیب خدا کم لی والے